آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جادو کو ترجیح دی اب یہ کہ جادو کو نہ صرف ترجیح دی اور جادو کا طریقہ اختیار کیا بلکہ حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ سات وسلام کے معجزات کو بھی جادو قرار دے دیا تو ایک جرم جادو کو اختیار کرنا دوسرا جرم سلیمان علیہ نبی جینا علیہ سات وسلام سے جادو کی نسبت کرنا یہ اس سے بھی بڑا جرم حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ سات وسلام السلام کے یہ معجزات تھے جادو نہیں تھا اب بنیادی طور پر جادو سحر اور معجزے میں فرق کہ جادو کے اسباب ہوتے ہیں اور معجزہ بغیر سبب کے ہوتا ہے جادو کرنے والے کے اختیار میں ہوتا ہے معجزہ کرنے والے کے اختیار میں نہیں وہ اللہ کے اختیار میں معجزے کا اظہار انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہوتا ہے جن کی سیرت انتہائی پاکیزہ جن کا کردار انتہائی عمدہ اور جادو کا اظہار ان لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں گندگی پسند ہوتے ہیں اور ان کے طریقہ کار بھی ایسے ہیں کہ جو تہارت والوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے اب یہاں دور حاضر کے اندر بھی ایک مثال موجود ہے کہ بسا اوقات جو ہے لوگ اس کو بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ ماتم ہو رہا ہے اور ننگے پاؤں آگ کے انگاروں پہ کھڑے اور ماتم کر رہے ہیں دیکھیں یہ ہمیں کچھ نہیں ہوا اب یہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی بی جی علیہ سات وسلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا کچھ نہیں ہوا دیکھیے یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ہم ماتم کر رہے ہیں اور ننگے پاؤں انگاروں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوا تو یہ ننگے پاؤں انگاروں پہ کھڑا ہونا بغیر سبب کے نہیں کیمیکل ہے جو اس کو استعمال کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بظاہر جلنے سے محفوظ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ سات والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو محفوظ رکھا وہ حضرت علیہ السلام کا معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت کا اظہار فیل احسان کے ذریعے سے تو یہ جادو میں اور اس میں فرق جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ کنکریوں کو ہاتھ میں دیا کہ حضرت نے ان کنکریوں کو ہاتھ کو کھولا ہے تو یہ کنکریوں کو پھونک ماری کوئی کافر مقابلے میں ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں کنکری نہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما رمعی تھا عید رمعی تبلا کن اللہ رما یہ حضرت یہ آپ نے نہیں پھینکا ان کنکریوں کو بظاہر تو آپ نے پھینکا ہے لیکن حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکا یہ اللہ نے پھینکا ہے کہ اللہ نے ہر کافر کی آنکھ میں اس کنکری کو پہنچایا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اثرات ہوتے ہیں مزاج بن جاتے ہیں تو اس مزاج کے اثرات ہر جگہ ظاہر ہوتے ہیں تو یہاں فرمایا کہ وہی ان کا مزاج بنا ہوا ہے جادو کا تو یہاں بھی نبی وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اسی انداز کو اختیار کر رہے ہیں کہ اندر گندگی ہے بظاہر ادب اور احترام کا اظہار کر رہے ہیں جب حضرت کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو رائنا کہتے ہیں جس کے معنی عربی زبان کے لحاظ سے یہ ہے کہ حضرت ہماری رعایت فرمائیں اس بات کو دوبارہ فرما دیں اور در حقیقت اندر کی خباصت ہے اور اس سے جو مفہوم لے رہے ہیں وہ دوسرا مفہوم لے رہے ہیں پھر یہاں جس وقت وہ اس مجلس میں آ کے رائنا کہتے ہیں تو ایمان والے جو مخلص ایمان والے ہیں وہ اس کے معنی رائنا کے حقیقی معنی ہی سمجھ رہے ہیں جو معنی عربی زبان میں ہیں تو وہ بھی جب ضرورت پڑتی ہے نبی اساتذ والسلام کی خدمت میں رائنا عرض کرتے ہیں اب ان لوگوں کا یہ کہنا ایمان والوں کا رائنا کہنا اب اس کے اندر یہودی دو خوشیاں محسوس کر رہے ہیں ایک یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں وہی الفاظ ایمان والوں کی زبان پر بھی آ گئے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بے ادبی گستاخی ہم کر رہے ہیں وہ بے ادبی گستاخی ایمان والے بھی کر رہے ہیں اس لیے کوئی فرق جو ہے ہمارے اور ان کے درمیان باقی نہیں رہا کہ امتیاز نہیں رہا کہا جائے کہ نہ تم منافق ہو یا ایمان والے ہیں نہیں اس لیے کہ ایمان والے بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں پھر یہ کہ خود تو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے جب ایمان والوں کی زبان سے الفاظ سنتے تھے تو مزید ایک فرحت حاصل ہوتی تھی ایک تو امتیاز ختم ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ نبی اسلام کی توہین ہم سے تو ہو ہی رہی ہے تو یہ بھی توہین کر رہے ہیں یعنی توہین کا تسلسل قائم ہو گیا تو اس بات پہ ان کو فرحت محسوس ہو رہی تھی خوشی محسوس ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ جو حقائق کو جانتا ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام تو عالب الغیب نہیں نبی علیہ السلام کو تو معلوم نہیں تھا کہ عبرانی زبان میں اس لفظ کے معنی کیا ہیں پھر یہ کہ اگر وہ چبا کے لفظ استعمال کرتے تھے رائینہ تو نبی علیہ سات وسلام کا مزاج حسن زن کا مزاج ہے اور نبی علیہ سات وسلام خلوق عظیم خل کے عظیم پر قائم ہیں اس نبی سات وسلام تو اس کو نظر انداز فرما دیا عبرانی زبان میں اس کے معنی کیا ہیں یہ حضرت کو معلوم ہے اور ان کا انداز کہنے کا جو قابل اعتراض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور حضرت کی فراست اس کو تو سمجھ رہا ہے لیکن نبی علیہ والسلام اچھے گمان کی تعلیم دینے والے اور اچھے گمان کو اختیار کرنے والے تو حضرت کا جو خلق ہے وہ عظیم ہے تو عظیم خلق کی بنا پر نبی السلام اس کو نظر انداز فرما رہے ہیں دیکھیے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت نے ولیمے کا اہتمام فرمایا تو ولیمے کا اہتمام فرمایا تو کچھ حضرات وہاں آئے جو مزاج شناس تھے وہ تو کھانا کھا کے چلے گئے اور جو دوسرے تھے ذرا جن کی توجہ نہیں ہوتی مزاج اپنے اپنے ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے نبی علیہ صاحب اسلام کے بے قراری کی کیفیت تھی حضرت کبھی اٹھ کے باہر تشویل آتے تھے کبھی اندر آتے تھے کہ حضرت کو تنہی چاہیے تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ اے ایمان والوں کہ جس وقت فارغ ہو جاؤ تو وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ہٹ جاؤ نبی علیہ السلاط والسلام تو اس بات کے اظہار کے اندر حیا محسوس فرما رہے ہیں ان کا یہ اخلاق ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ بات کھول کر بیان کرتے ہیں اس لیے اللہ یہ بات کھول کر بیان کر رہا ہے تو یہاں بھی صورت حال ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام ان کے انداز سے تو یقیناً محسوس فرما رہے تھے لیکن حضرت کا اخلاق تھا کہ حضرت نے اس پہ بھی ٹوک نہیں فرمائی اور تعلیم بھی دی ہے اس بات کی کہ اچھا گمان اختیار کرنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا کہ دیکھو کہ یہودی اہل کتاب مشرق ان سے باخبر رہو ان کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اگر یہ بطور بظاہر خیر خواہی بھی کر رہے ہوں گے یہ تمہارے مہاجرین ہیں برما کے مہاجرین ہیں امداد ہو رہی ہے افغانستان کے مہاجرین تھے امداد ہو رہی ہے بظاہر امداد ہو رہی ہے حقیقت میں ان کا دین تباہ کیا جا رہا ہے تو لہذا فرمایا کہ ان کی جو خیر خواہی کی کیفیت ہو اس سے بھی اپنے آپ کو ہوشیار رکھو بچا کر رکھو اس کی تعلیم اللہ نے فرمائی تو یہاں اہل ایمان سے خطاب فرمایا یہ بات گزارش کی گئی کہ یہ پہلا خطاب ہے قرآن مجید کے اندر اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے <coughs> تمام انسانوں سے خطاب فرمایا یا یوہناس پھر اللہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی برکت ہے کہ اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل یہودیوں سے خطاب فرمایا اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یا یو الزین امن اے وہ جو ایمان لائے یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یا یو الزین اسلم نہیں کہا یا یوہ لذین آ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد ایمان ہے ایمان بنیاد ہے کہ دل کی تصدیق دل کے اندر سچ ماننا یہ بنیاد ہے ایمان کا اقرار کرنا یہ دل سے ایمان دل سے سچ ماننا یہ بنیاد ہے یعنی جڑ ہے اور اس کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ تنا ہے اور اعمال نیک اعمال تو یہ اس کے پھل اور اس کے پھول اور اس کے پتے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اعمال مختلف قسم کے تو ایمان کو جڑ کی حیثیت حاصل ہے اور ایمان کا جو اقرار زبان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کا تنا ہے اور اگر جڑ نہ ہو تو یہ تنا بھی اور اوپر کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اہل ایمان سے خطاب فرمایا تو یہ اٹھاسی مقام پر جو خطاب ہے وہ اہل ایمان سے ہے ایک بات تو یہ کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان بنیاد ہے جڑ ہے کہ ایمان کے بغیر چاہے جتنے نیک اعمال ہو جائیں سب کے سب بیکار ہیں ان کی کوئی حیثیت دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے تیسری بات کی فرمایا کہ یا الزین امن ایمان والا کن کو کہا کہ وہ کہ دور حاضر کے اندر ایک فتنہ ہے جس کو فتنہ وحدت ادیان کہتے ہیں وہ فتنہ کیا ہے توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے نبی اسلام پر ایمان کی ضرورت نہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ادب احترام میں کمی آ جائے گی تو بھی اللہ کے نزدیک تمہارا ایمان نہیں یہ کہ تم حضرت پر ایمان نہ رکھو تو کیسے تمہارا ایمان قبول ہوگا تو یہاں فتنہ وحدت عدیان کا بھی رد موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے یا یوح الزین جہاں فرمایا وہاں میں اللہ نے اعزاز بھی عطا فرمایا اور ایمان کے تقاضوں کی طرف متوجہ بھی فرمایا اور اللہ تعالی نے جو اٹھاسی مقامات پر یا الزین آمنو سے خطاب فرمایا جو پہلا خطاب ہے اس کے اندر جو پہلی تعلیم ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کا ادب احترام پہلی تعلیم کہ یہ بنیاد ہے اگر نبی علیہ السلاط والسلام کا ادب و احترام کہیں بے خیالی میں بھی چھوٹ گیا تو میں ایمان والے نہیں رہو گے ایمان سے نکل چاہیے تو بنیادی چیز اللہ نے یہاں پہ بیان فرمائی تو میں یازین الزین و ایمان والوں لا تقول رائنا تم رائنا مت کہو جس وقت ایسا قول اختیار کرنا کہ جو معنی کے لحاظ سے صحیح ہے لیکن یعنی اس کے اندر اشتبا پایا جاتا ہے دوسروں کے لحاظ سے تو اس سے روکا جا رہا ہے تو پھر اعمال جو وہ اعمال ہیں جو ان کے اعمال ہیں ان کے طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا کس قدر جرم کی بات ہوگی اور اس سے بچنا کس قدر ضروری ہوگا تو میں وقول اور تم کہو انظرنا اگر ضرورت پڑ جائے تو انظرنا کے الفاظ استعمال کرو کہ حضرت ہماری طرف نظر فرمائیے ہماری کمزوریوں کو دیکھیے اور پھر آگے فرمایا وس اس کے دو اشارے ہیں ایک اشارہ ہے وس کہ او یہ بات جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اس کو غور سے سنو ان کو اس کو ایسے سرسری مت سمجھنا کیوں کہ آگے یہ بات بیان ہے ولیل کافرین عذاب العلیم نبی اسلام کی بے ادبی کرنے والا کافر ہے اور کافر وہ کافر ہے کہ جس کے لیے دردناک عذاب ہے ولیل کافرین عذاب العلیم کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں اللہ نے نہیں فرمایا کہ والا ہوں عذاب العلیم یہاں ولیل کافرین فرمایا تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ وہ کافر ہیں جو حضرت کی بے ادبی کرتے ہیں اگر کولی بے ادبی بھی کریں گے قولی بھی ادبی کریں گے ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کا مفہوم صحیح بھی ہے لیکن اس کے اندر دوسرے مفہوم کا امکان موجود ہے تو اس بے ادبی پہ بھی کافر ہو جائیں گے اور جو واضح بے ادبی کرے گا اس کے کفر میں کیا شک اور کیا شبہ ہو سکتا ہے فرمایا ان کے لیے ایک بات جی دوسری بات جی وقولو اور تم کہو انظرنا انظرنا عن وسما اور سنو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے پہلے ہی توجہ سے سن لو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو نبی علیہ السلاط و اسلام کی گفتگو کو سننا ہے توجہ کے ساتھ اور پھر فرمایا آگے پھر وہی بات ولیل کافرین عذاب العلیم اور کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے جو حضرت کی بات نہیں سنتا اب یہ میری جملے پہ غور فرمانا جو حضرت کی بات نہیں سنتا حضرت کی بات کو سننے کے قابل نہیں سمجھتا وہ کون ہے وہ کافر ہے تو یہاں منکرین حدیث کا رد موجود ہے کہ انکار حدیث یا کفر ہے کہ بسم کس کی بات کو سننا ہے نبی علیہ السلاط و اسلام کے مبارک کلام کو سننا ہے حضرت کی بات کو سننا ہے اور حضرت کی بات کو نہیں سنتا کہ حضرت کی بات قابل عمل نہیں حضرت کی بات حجت نہیں اور اس کو سننے کو تیار نہیں اور قرآن واضح میں تو قرآن کی بات مانتا ہوں جی میں حدیث کی بات نہیں مانتا قرآن یہاں بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام جو بات ارشاد فرمائے اس کو بھی سنو اگر نہیں سنو گے سنو کس لیے ماننے کے لیے اگر ماننا نہیں تو پھر سننے کا فائدہ کیا ہے تو اس کو سنو تو اس کے اندر تاکید ہے کہ اس کو ماننا ہے اگر نہیں سنو گے اس کو اور اس کو نہیں مانو گے کافرین عذاب علی تو اللہ نے یہاں بھی اس بات کا حکم جاری فرما دیا کہ جو حضرت کی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اور کافروں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے تو یہاں فتنہ وحدت ادیان کا رد بھی ہے اور فتنہ انکار حدیث کا رد بھی ہے اور یہاں نبی علیہ سادت والسلام کے عالم عالم الغیب نہ ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے <clears throat> نبی علیہ ساط والسلام پر ایمان کا تقاضا سب سے پہلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام سب سے پہلی بات کہ ادب اور احترام دوسری ذمہ داری کہ نبی علیہ سعود والسلام کے ارشاد گرامی کو توجہ کے ساتھ سننا اور نبی علیہ السلام کے فعل مبارک کو توجہ کے ساتھ دیکھنا تیسری بات نبی علیہ والسلام ساری مخلوقات میں نبی اسات وسلام کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب بنانا کہ مخلوقات میں کلف میں نے استعمال کیا ہے کہ کہیں جی اللہ سے محبت کریں نبی احسان سے محبت کریں نبی سے محبت بھی اللہ ہی سے محبت ہے کہ نبی علیہ اسات وسلام اللہ کے رسول ہیں جب اللہ کے رسول ہیں تو حضرت سے محبت اللہ اس کے حکم پر ہے اللہ ہی کی نسبت سے جس طرح نبی علیہ السلاط والسلام کے اہل بیت سے محبت جو نبی علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے ہے جس طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے ہے اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا کہ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کرام کے بارے میں میرے بعد انہیں اپنی اغراض کا نشانہ مت بنانا من احب ہوں فبی حبی احب ہوں جس نے ان سے محبت کی اس نے اس وجہ سے محبت کی کہ اسے مجھ سے محبت ہے مجھ سے محبت ہے تو میرے صحابہ سے محبت ہے اور جس نے ممن ابغازہ ہوں فبی بغضی ابغازہ ہوں اور جس نے صحابہ جان سے بغض رکھا وہ سمجھ لے کہ وہ میرے ساتھ تم سمجھ لو کہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے کیونکہ میرے صحابہ ہیں ان کو نسبت مجھ سے ہے تو جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کو حقیقت میں مجھ سے بغض ہے اور اظہار ان کے بغض کی صورت میں کر رہا ہے تو یہ حضرت نے یہ بات بیان فرما دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کی وجہ سے ہے اللہ کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو اس لیے جب اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی علیہ ساط والسلام کی سے محبت ہونا لازم ہے حضرت کے حکم سے بھی محبت ہوگی اور حضرت کے فعل مبارک سے بھی محبت ہوگی تو یہاں فرمایا کہ یہ نبی علیہ ساط و محبت اس لیے میں نے جملہ عرض کیا ہے یہ لفظ استعمال کیا کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خالق سے محبت تو ہے ہی ہے اسی سے بعض لوگ ہمارے شعرا بالخصوص جو ہیں وہ بھٹکے ہیں گمراہ ہوئے دیکھیں دیکھے جی نبی علیہ السلاۃ وسلام کا ذکر خیر تو ادب احترام سے کریں اللہ کے بارے میں ادب احترام کی ضرورت نہیں تو اللہ کے بارے میں اشعار میں مختلف قسم کی بکواسیات خود اللہ کے بارے میں تو ہر چیز جائز ہے میرے محترم نبی علیہ السلام کا ادب احترام اللہ ہی کی وجہ سے جب اللہ کی وجہ سے ہے تو اللہ کا ادب ادب احترام یہ بنیاد ہے اللہ کا ادب احترام ہوگا تو اللہ سے نسبت رکھنے والوں کا ادب احترام ہوگا بیت اللہ کا ادب احترام کس کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کس کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے تو لہٰذا اللہ کا ادب احترام تو بنیاد ہے اس پہ بھی نبی اسلام کا ادب احترام نہیں کریں گے ایمان نہیں رہے گا تو اللہ کا ادب احترام نہیں کریں گے تو بھی ایمان نہیں رہے گا تو اس لیے اللہ کے بارے میں اپنی اشعار کے اندر بےحودگی اختیار کرنا بے ادبی اختیار کرنا یہ بھی کفر کی کیفیت ہے اسے اپنے آپ کو بچانا ہے فرمایا کہ ما اب الزین کفر من آہل کتاب یہاں تو تھی نبی علیہ السلام کی بات اب فرمایا کہ ایمان والوں تمہارے بارے میں بھی ان کو حسد ہے یہ صرف نبی علیہ السلام کی بیادبی اور توہین نہیں کر رہے بلکہ تم سے بھی یہ حسد رکھتے ہیں کس بات ما عبد الزینہ نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا من اہل کتابی اہل کتاب میں سے ولل مشرقین اور نہ ہی مشرقین میں سے کہ وہ مشرق وہ اہل کتاب جن کو ایمان کی نعمت حاصل ہو گئی وہ تو حضرت کا دب احترام کر رہے ہیں اور ان میں وہ لوگ جو اپنے کفر پر کھڑے ہوئے ہیں چاہے اہل کتاب ہوں چاہے مشرق ہوں ان کو کیا ہے تکلیف وہ نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے کس چیز کو پسند نہیں کرتے این یونزلہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے عالی تم پر مین خیرن کسی بھلائی کو میر ربی کو تمہارے رب کی طرف سے تو یہاں یونزلہ کا لفظ اشارہ کر رہا ہے کہ خیر سے مراد قرآن مجید اور ویسے عمومی معنی بھی کوئی بھی بھلائی کہ ایمان والوں کی خیر خی ہو جائے ایمان والوں کو بھلائی حاصل ہو جائے یہ ان کو قطع گوارا نہیں یہ تمہارے ساتھ معاملت بھی کر رہے ہوں گے امدادی کام بھی کر رہے ہوں گے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر بھی شرارت موجود ہے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تو ہمیں کہ ان کو قطن پسند نہیں کہ تم پہ خیر نازل ہو جب خیر کا نازل ہونا تم پر ان کو پسند نہیں تو قرآن مجید جو خیر کا مجموعہ ہے اس کا نزول ان کو کیسے پسند ہے تو یہ حسد کرتے ہیں تمہارے ساتھ ان کو حسد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ان کو کیوں عطا فرما دی اہل کتاب کو حسد اہل کتاب کے حسد کی کیفیت تو یہ کہ جی جو نبی آنا چاہیے تھا وہ ہمارے خاندان میں بنو اسحاق میں آنا چاہیے تھا یہ بنو اسماعیل میں تشریف لائیں ہم تو اس لیے نہیں مانتے ان کی بات کی ہاں اگر تمہارے پاس کوئی بہتر چیز ہوتی تو ہم اس کو مان لیتے تورات کے مقابلے میں کوئی بہتر چیز ہو تو پیش کرو اب تورات کے مقابلے میں قرآن مجید کی بہتری ایسی حقیقت ہے کہ جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے لیکن نہیں فرمایا اس کے باوجود قبول نہیں کر رہے اعتراض کر رہے ہیں قبول نہیں کر رہے کیوں قبول نہیں کر رہے کہ ان کو حسد ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت ان کو کیوں عطا کرتی حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ سات السلام اپنی قوم کے لیے یا فرونیوں کے لیے دو قوموں کے لیے رسول حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ سات السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل یا یوحناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ تمام انسانیت کے لیے رسول تو یہ تکلیف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبی علیہ السلام کی امامت عطا فرمائی اب اس بات پہ حسد ہے اور یہ قرآن مجید یہ ناسخ کتاب کہ وہ کتاب جس نے ساری کتابوں کو عمل کے لحاظ سے منسوخ کر دیا قرآن مجید کو امتیاز ہے کہ پہلی کتابیں محرف ہیں اصل حالت میں موجود نہیں قرآن مجید محفوظ ہے قیامت تک محفوظ رہے گا کوئی اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز جو عطا فرمایا ہے یہ کیوں امتیاز عطا فرمایا ان کو اس بات پہ حسد ہے تو اللہ نے یہاں ضابطہ بیان فرمایا واللہ اور اللہ تعالی یختص خاص کر دیتا ہے برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ اور یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نبوت عطا فرماتا ہے وہ محنت سے نہیں عطا فرماتا کسی کی محنت پر اس کو نبوت مل جائے نہیں نبوت واحد چیز ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ خالصتاً اللہ کا انتخاب ہے ولایت ہے بزرگی ہے یہ محنت سے محنت کریں گے اللہ کا قرب اختیار کریں گے اطاعت و فرم براری کریں گے تو درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے تو عباد الرحمن میں شمار ہو جائے گا لیکن اللہ کی عبادت کے اندر چاہے آپ جتنا عرصہ لگا دیں جتنی بھی عبادت کر لیں اس مقصد کے لیے کہ مجھے نبوت مل جائے بلکہ نبوت ملنے کی خواہش پر اگر عبادت کریں گے تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا تو کافر ہو جائیں گے کیونکہ الحضرت آخری نبی شیطان نے عرصہ دراز تک عبادت کی کہ خلافت مجھے مل جائے لیکن یہ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کے لیے منتخب فرمایا تو نبوت اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے حیث یجعل رسالتا کہ وہ اپنا پیغام کس کے کرے اپنے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس کے سپورٹ کرے یہ اللہ کا انتخاب ہے جب اللہ کا انتخاب ہے تو یہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ جس کو اللہ چاہے وہ خاص فرما دے تو نبوت محنت سے نہیں نبوت عطا سے ہے اب ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ نبی جس کو اللہ بنانا چاہے اس کو اللہ نے بنایا اللہ نے بنانا چاہا جس کو اللہ نے بنایا اللہ نے دروازہ نبوت کا بند فرما دیا اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا اگلی بات یہ کہ صحابی نبی علیہ و سلام کی موجودگی میں ارادے کے ساتھ اختیار کے ساتھ کہ جو آیا چل کے حضرت کی خدمت میں ایمان لایا وہ صحابیت کے مقام پہ پہنچا اور اس وقت صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے اگر کوئی چاہے کہ میں صحابی بنوں صحابی بھی نہیں بن سکتا تو نبوت اور صحابیت یہ کسی کے بس کی بات نہیں صحابیت اپنے اختیار میں تھی لیکن اس دور کے اندر محدود دور کے جس میں حضرت دنیاوی زندگی میں موجود رہے اور اس کے بعد صحابیت یہ کسی کے بس کی بات نہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی بوت کے ساتھ میں شاہ جس کو وہ چاہتا وہ اللہ اللہ تبارک و ذوالفا العظیم نہایت بڑے فاضل والا ہے اور فاضل کہتے ہیں اس نعمت کو اس انعام کو انعام تو کہتے ہیں کسی کام کے نتیجے میں تو فاضل کہتے ہیں اس نعمت کو جو کسی کام کے نتیجے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی عطا فرماتے ہیں فرمایا کہ اللہ نہایت بڑے فاضل والا ہے تو یہ فضل اللہ نے نبوت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور نبی علیہ السلاط والسلام کو اس میں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تمام انبیاء کرام علیہ السلاط والسلام پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی تو اللہ نہایت بڑے فضل والے ہیں اور کون کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر محنت کے ادا کی ہیں جب پیدا ہوئے اللہ نے نگاہ بھی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت بھی عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں مارنے کی قوت بھی عطا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو فضل کی حیثیت رکھتی ہیں انسان اس پہ غور کرے اور اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں اگر اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے گا تو پھر اس پہ انعامات کتنے ہوں گے اسی میں اشارہ موجود ہے کہ بغیر طلب کے بغیر محنت کے اللہ نے اتنا عطا فرمایا اور اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو پھر اللہ کیا عطا فرمائے گے تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت بڑے فضل والے ہیں اس کے اندر حضرت کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ نبی علیہ ساط و اسلام کی عظمت یہ کسی کی اختیاری عظمت نہیں یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی عطا کو ناگواری کے انداز سے دیکھنا یہ حسد ہے اور یہ شیطانی عمل ہے تو یہ اپنے آپ کو جلانا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے اب انہوں نے اہل کتاب نے ایک اعتراض کیا کہ جی بات یہ ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے یہ جی اللہ کی کتاب ہے اللہ کی قرآن مجید بھی آپ کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ قرآن مجید جب اس کو نازل فرمایا اللہ نے تورات کو منسوخ کر دیا منسوخی جو ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ لا علم ہے تو لا علمی کی وجہ سے منسوخی ہوتی ہے تو اس کے معنی ہے نعوذ باللہ بن ذالک کہ اللہ لا علم ہے کہ اس نے پہلے وہ کتاب اتاری پھر اس کو منسوخ کر کے دوسری کتاب اتاری تو یہ اللہ کی لا علمی ظاہر ہو رہے اب جب یہ بات آئے گی اب یہ اہل باطل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس انداز سے بات کریں کہ معلوم ہو کہ خیر خی کریں عظمت کا اظہار ہو رہا ہے دیکھیں اللہ لا علم ہو سکتا ہے اللہ تو لا علم نہیں ہو سکتا پھر کیسے منسوخ ہو گئی وہ بھی جب اللہ کی کتاب ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے تو وہ منسوخ کیسے ہو گئی جب دونوں کی نسبت ایک سے ہے تو یا آپ مانیں کہ اللہ لا علم ہے نہیں یہ اللہ تو علم نہیں جب اللہ لا علم نہیں تو یہ منسوخ جو ہو گئی اس کی معنی ہے کہ منسوخ کرنا جو ہے غلط ہے اس شریعت کے اندر نبی علیہ سات و سنگ شریعت کے اندر ایک چیز موجود ہے پھر اس کو منسوخ کر کے دوسری چیز دوسرا حکم آ گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے نہیں کیا یہ نبی السلام اپنی طرف سے کر رہے ہیں اب یہ ذہن زہر آلود کرنے کی کوشش جیسے کہ قبلہ ہے کہ دیکھیں کہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا پھر بیت المقدس کی بجائے پھر بیت اللہ کو قبلہ بنایا اب یہ جو تبدیلی ہے تو یہ تبدیلی لا علمی کی وجہ سے ہے تو اللہ تبارک غزال نے اس کا یہاں رد بیان فرمایا کہ لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک وجہ سے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں گے باقی انشاءاللہ شاء تفصیل کل ہو کہ ایک بیمار ہے طبیب اس کا علاج کر رہا ہے آج اس نے اس کو ایک دوائی دی ہے دو دن کے بعد اس نے دوائی بدلی ہے تو کیا یہ ڈاکٹر کی لازمی نہیں اس کا کمال ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ اب کون سی دوائی اس کے لیے مناسب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بھی اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ کون سا حکم اس وقت میرے بندوں کے لیے مناسب ہے تو اللہ اس کے مطابق حکم نازل فرماتے ہیں اللہ کی لائمی نہیں یہ اللہ کا کمال علم اور اللہ کی قدرت کا کمال ہے اللہ ہمیں ایمان کی صحیح کیفیت عطا فرمۃ الحمد اللہ کل سے انشاءاللہ اللہ ساڑھے چھ بجے در شروع ہوگا ساڑھے چھ بجے الحمد یوم الدین اللہم اللہ وسلم وبارک سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اللهم ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما و وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين والمجاهدين اللهم انصرهم وثبت اقدامهم انك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 رحمة الله